کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ نکل جائے بری ہر ایک فصل یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا کی پڑی ہے ایسی یا رسول اللہ مدد ہو سی کا کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ قدم جاؤ یا رسول اللہ قدم جاؤ یا حبیب اللہ تو بھی دید کا شربت پلا دو خواب میں آ کر دکھا دو روئے تابا جانے جانا یا رسول اللہ تمہارے یوں تو ایسا ہے بہت اور ایسا ہو کہ نقشہ آنکھ میں ہو جائے پنہا یا رسول اللہ سنا گیا پورل راشد کے گھر تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ سنا گیا پورل راشد کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چرا یا رسول اللہ مدد ہو سیدیا کا کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ڈاؤ یا سونا کرم ڈاؤ یا مجھے اکثر مدینے میں بلانا رحمت عالم بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت متے نظر جب دم بدے خزرا پہ پہنچی یشک بہ نکلے حضوری کی یہ لذت پھر چکھانا رہ متے لگے لگے راپ کے پیزو کرم کا سلسلہ جاری یا رسول اللہ بس راپ کے پیزو کرم کا سلسلہ جاری مدینے لے کے آئے آبو دانا رحمت عالم مدد ہو سیدی آقا کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم دھو یا رسول اللہ کرم دھو یا حبیب اللہ کرم دھو یا رسول اللہ کرم دھو یا حبیب اللہ مجھے اپنی محبت دو خدا کے واسطے دے دو شاہ قربت کی لذت دو خدا کے باس دے دو پڑے حالات کی بیڑی پڑی ہے میرے پاؤں میں مجھے آنے کی طاقت دو خدا کے باس دے دو جسے پی کر کبھی نہ آئے سلورے آلو یا رسول ہوش وے سر عالم زیارت کا وہ شربت دو خدا کے واسطے دے دو مدد ہو سیدی آقا کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ سبھی ٹھکرا چکے چھ تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں ہمارے دفس مرتا ہے نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ مجھے مرنا گیا کا گم بدے خزرا کے سائے میں یا